اپنی اصلاح آپ اسلام میں تعمیر سیرت اور اصلاح کردار کی اصل ذمہ داری ہر شخص کے اپنے اوپر عائد ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے میں حیات اجتماعیہ کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا میرے نزدیک آدمی تکمیل ذات کے لیے صحیح نظام جماعت پاکیزہ معاشرے اور اصلاح ماحول کا حد درجہ محتاج ہے اور ناسازگار سازگار اجتماعی ماحول میں تنہا کی صفر کا اپنی ذات کی اصلاح اور تعمیر کی صحیح کرنا ایک ایسا کٹھن امتحان ہے کہ وہ جس کا تصور ہی دل کو لرزا دیتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ برحق ہے کہ اندلہ ہر شخص اپنا ذمہ دار آپ ہے ہر شخص کو خود جواب دہی کرنی ہے ہر شخص سے اس کی قوت و حیات اور اس کے خزانہ سیرت و کردار کے بارے میں علیحدہ طور پر محاسبہ کرنا ہے کہ اس اس نے کی حفاظت میں کس درجہ تک چوکسی دکھائی اس کے استعمال میں کہاں تک احتیاط اور حکمت سے کام لیا اور اس کی نشو نما کے لیے ممکن العمل تدابیر سے کہاں تک کام لیا وہاں تو ہر شخص کو عدالت الہیہ میں اس وقت تک اپنے پیروں پر کھڑے رہنا ہوگا جب تک کہ وہ یہ حساب نہ دے دے کہ اس نے اپنی عمر کن مقاصد و مشاغل میں کھپائی اس نے جوانی کا خزانہ قوت کس مہ میں صرف کیا اس لیے کسی طریقے سے کچھ آمدنیاں حاصل کیں اور ان آمدنیوں کو کن راستوں سے خرچ کیا اور حقیقت کا جتنا کچھ شعور اور فرائض اور ذمہ داریوں اور حلال و حرام کا جتنا کچھ علم اسے ہو سکا اس کے مطابق عمل کرنے میں کہاں تک سرگرمی دکھائی اپنی ذمہ داری کے اس بوجھ میں وہ کسی دوسرے کو شریک نہ کر سکے گا اور دوست اور عزیز اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس گھڑی کے کرب سے کوئی حصہ نہ لیں گے ولا تزیر وزیرتن وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اس بات کی گنجائش ہے اور ضرور ہے کہ ناسازگار ماحول کی وجہ سے ایک شخص کو عدالت آخر کے محاسبے میں الاؤنس ملے اور جن جن غیر اختیاری مزاحمتوں اور جبری رکاوٹوں سے وہ دوچار ہو کر اور بے بس ہو جاتا رہا ان کی اسے منہائی دی جائے لیکن نہ ساز ماحول سے کشمکش کرنے کی ذمہ داری سے وہ کسی حال میں بری نہیں ہو سکتا آخر ایک پاکیزہ نظام جماعت ایک صاف ستھرا معاشرہ اور ایک سازگار ماحول مہیا کرنا بھی تو خود افراد ہی کی ذمہ داری ہے اس مقصد کے لیے جدوجہد کا آغاز ایک فرد ہی کی دعوت سے ہوتا ہے اب اگر فرد پر بنیادی اور ابتدائی ذمہ داری نہ رکھی گئی ہو تو ایک ناسازگار ماحول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر ہو کر رہ جائے گا اور وہ ناسازگار جبری ماحول افراد کے لیے ایک مستقل عذر بن جائے گا یہ چکر پھر کہیں سے ٹوٹ ہی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اصلاح کا اولین اور براہ راست مخاطب فرد ہے خدا کے دین کی پہلی پکار ہم میں سے ایک ایک کی روح کو شخصیت سے ہے جس کا پہلا پیغام کولو انفسکم کا پیغام ہے اس کے پورے نظام تربیت کا مناشبہ نشانیاں یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے ہی اندر ایک مربی اور مسکی فراہم کریں خراجی تعاون کے لیے ہم بھی محتاج ہیں اور اصول علم اور اصلاحی عمل میں بیرونی امداد ہمارے لیے نہایت ضروری بھی ہے اور حد درجہ مفید بھی مگر اپنی اصلاح کے اصل معیار ہم خود ہیں اور ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے بڑھ کر اپنی مدد کی ضرورت ہے خارج سے مدد خارج میں انسانی شخصیت و کردار کی درستی کے لیے جو عوامل کام کرتے ہیں ان میں سے ایک قانون کی طاقت ہے مگر قانون کی طاقت صرف ان اجتماعی امار پر گرفت کر سکتی ہے جو واضح طور پر دوسروں کے لیے ضرر سا ہوں اور جن کے لیے کافی شہادت پہم پہنچ جائے اور شہادت کی مدد سے واقعات کی صحیح صحیح تصویر و تعبیر سامنے آ جائے قانون کی طاقت اپنے فیصلوں میں غلطی کر سکتی ہے شہادت ناکافی ہونے پر بے بس ہو سکتی ہے نجی عمال کے دائرے میں بے تعلق بھی رہتی ہے اور محض برائی کے انسانات کی منفی تدابیر تو کر سکتی ہے مثبت طور پر تعمیر کردار کا فریضہ انجام نہیں دے سکتی اور پھر امال کے پیچھے زرخم خیر شرکا جو ہنگامہ ہنگامہ بپا ہے اس کی دسترس نہیں رکھتی دوسری طاقت رائے عام کی طاقت ہے جو ہمیں برائی سے روکنے اور بھلائی کی طرف بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے معاشرے کی اچھی مستحکم روایت نظام تعلیم کی طرف سے ذہن کی آبیاری خاندان اور حلقہ ربط و تعارف میں قائم شدہ اقتدار اور کسی اصولی جماعت کا نظام تربیت میں احتساب یہ سارے عوامل ہمیں بڑی مدد دیتے ہیں لیکن یہ عوامل بھی ہماری رفتار و گفتار تک رسائی رکھتے ہیں اور ہمارے اس عالم وطن میں نہیں اتر سکتے جس کے اندر ہمارے سارے نظام کی کردار کی تشکیل ہوتی ہے خیال کی ندی کا وہ پہلا جھرنا جو ہمارے مرکز اندر سے پھوٹتا ہے اور جس سے عمل و کردار کی ساری لہریں اٹھتی ہیں اس پر رائے عام کو بھی تصور حاصل نہیں معاشرے کی طرف سے ہماری اخلاقی تعمیر کے لیے ایک وسیع نظام تعلیم و تربیت بھی کام کرتا ہے جس کا مرحلہ اول خاندان ہے پھر درسگاہیں ہیں پھر صحافت و ادب ریڈیو سینما کے ذرائع وہ وسائل ہیں پھر بے شمار علمی و تحقیقی اور سماجی ثقافتی ادارے بھی ہیں یہ وسیع نظام تعلیم و تربیت ہمارے ذہن و کردار کی تشکیل میں بہت بڑا حصہ لیتا ہے مگر اول تو خود اس وسیع نظام تربیت میں جب بگاڑ آ جاتا ہے اور اس میں بھلائی کے ساتھ ساتھ برائی گھول مل جاتی ہے تو یہ الٹا فرد کی کردار کی تخریب کرنے لگتا ہے اور اس کے برے اثرات سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے فرد میں ایک شعوری ارادہ موجود ہونا چاہیے دوسرا یہ نظام تربیت اچھا ہو کر بھی فقط کچھ اور معلومات اور روایت اور جذبات اور کردار ہمیں پہم پہنچا سکتا ہے لیکن اگر ایک سرگرم عمل انسان بننے اور ایک معلوم شدہ نقشے پر ڈھلنے کے لیے اپنے ہی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے باہر سے ایک مدد ہمیں نفسیاتی تجزیہ کاری کے فن سے ملتی ہے نفسیاتی تجزیہ کاری ہماری ذہنی سر زمین کی کھدائی کر کے بگاڑ کے کسی خاص بیج اور فتنے کی کسی ایک جڑ کی نشاندہی تو کر سکتی ہے مگر وہ اصلاح کے لیے ہمیں مضبوط ایمانی جذبے اور انقلابی درجے کی قوت ارادی سے مالا مال نہیں کر سکتی یہ سارے عوامل و ذرائع اپنی جگہ بہت مفید اور ضروری ہیں لیکن یہ ہماری اپنی ابتدائی ذمہ داری کو کم نہیں کر سکتے انسان کی خود ہی جب تک خود ہی بیدار ہو کر شخصیت و کردار کی تعمیر اور برائی کے حملوں سے اسے بچانے کا عزم نہ باندھ لے کوئی قانون کوئی ویز کوئی درس کوئی نفسیاتی تجزیہ کوئی نظام تزکیہ اور کوئی تربیت اگاہ آدمی کو صحیح نہیں بنا سکتی اپنا شعور اگر سویا رہے اور اپنی قوت ارادی اگر سن ہو رہی ہو تو خارج کی ساری تدابیر آہستہ آہستہ بے جان اور غیر مؤثر ہو جاتی ہیں آدمی کے اندر کا مسکی و مرکبی اگر مر گیا انسان کے اندر کا مزکی و مربی اگر مر گیا ہو تو باہر کے مزکیوں اور مربیوں کی تلقینیات محض معجب شمع خارجی ہو سکتی ہیں جن کو سن کر تفکر و تدبر پیدا ہونے کے بجائے الٹا اونگ تاری ہو جاتی ہے اور باہر سے عائد کردہ بہترین اعمال بھی بے جان و معلومات عادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں